جہیز کی شرعی حیثیت جہیز اور شریعت اسلامیہ میں اس کی حیثیت کے سلسلے میں چند بنیادی اصولوں پر غور کرنا ضروری ہے سب سے پہلے اس عمر کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو معاشرتی نظام مرتب کرتا ہے اس کی اساس عدل و انصاف پر قائم ہے وہ معاشرے میں کسی فرد پر بھی نہ تو ظلم کو گوارا کرتا ہے اور نہ کسی کے استحصال کی اجازت دیتا ہے اخلاقی اقدار اور معاشرتی طریق معاشرتی میدان میں خاندان کی تشکیل کے وقت بھی اسلام اس اصول کو ملحوظ رکھتا ہے شادی کے معاملے میں دو خاندان فریق ہوتے ہیں لڑکے کے باپ کو تو مسرت ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے اور ایک نوجوان لڑکی اس کے بیٹے کی شریک حیات بن کر آ رہی ہے مگر اسی وقت لڑکی کے باپ پر محرومی کے احساسات سایہ فگن رہتے ہیں کیونکہ اس کے گھر میں ایک فرد کی کمی ہو رہی ہوتی ہے اس کی برسوں کی محنت سے پرورش پائی ہی بیٹی دوسرے خاندان کی فرد بن رہی ہوتی ہے اور اس کی مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے شادی سے محروم کر کے گھر میں رکھ بھی نہیں سکتا اس تناظر میں مسلم معاشرے میں جو طریقے رائج ہوئے ان میں اس بات کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے کہ لڑکی کے والدین میں احساس محرومی شدت اختیار نہ کر سکے شادی کا پیغام کی جانب سے دیا جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم اپنی لڑکی ہمیں دے دو یا ہمارے لڑکے سے اس کی شادی کر کے ہمارے یہاں بھیج دو حالانکہ واقعتاً اور نتیجتاً ہوتا یہی ہے مگر ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں بیٹے کو اپنی فرزندی میں قبول کر لو پھر قبولیت کی صورت میں وہ لڑکے کے باپ پر احسان نہیں جتاتا بلکہ لڑکی کے باپ کا خود احسان مند ہوتا ہے نکاح بھی لڑکی کا باپ آ کر نہیں کرتا بلکہ لڑکے کا باپ خود بارات لے کر لڑکی کے گھر جاتا ہے تاکہ اس کے باپ کو لڑکی کی کمتری کا احساس نہ ہو بلکہ احساس ہو کہ اس کی لڑکی ہونے والے سمدھی کے گھر کی اہم ترین ضرورت ہے اس طرح شادی کے پورے ماحول میں ہر مرحلے پر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکی کے باپ اور اس کے خاندان کے لوگوں میں احساس محرومی یا احساس کمتری کا نہ پیدا ہو جہیز کی پہلی قسم یہی موقع ہوتا ہے جب شفقت پدری کے تحت باپ اپنی لڑکی کو کچھ ایسا ساز و سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خانہ داری کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ سامان نہ تو فرمائشی ہوتا ہے اور نہ شادی کی شرط کے طور پر پہلے سے متعین ہوتا ہے اس کا انتظام کلی طور پر لڑکی کے باپ کے دید اور اس کی معاشی حالت کے تحت ہوتا ہے سامان کی اس قسم کی فراہمی ہی کو جہز سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے جواز کے لیے جہز فاطمی کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے گزشتہ صفحات میں اس مسئلے پر بحث آپ ملاحظہ کر چکے ہیں یہ سامان یہ سامان جہیز کی پہلی قسم میں آتا ہے اور اگر حد اعتدال کے اندر ہو تو اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا جہیز کی دوسری قسم اصل زیر بحث مسئلہ جہیز کی دوسری قسم ہے جس پر گزشتہ صفحات میں بحث کی جا چکی ہے اس بحث میں اس کی نوعیت اسباب اور انجام سے آگاہی ہو چکی ہے جہیز کی اس قسم لا لاتعداد ایسے نقائص ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی بھی اعتبار سے مسلم معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتا انسانیت کے تحقیر جہیز کی اس رسم میں سب سے اہم نقص انسانیت کی تحقیر و تزلیل ہے لڑکی بھی انسان ہے اور لڑکے ہی کی طرح اشرف المخلوقات ہے مگر کسی لڑکی کو اپنانے کے لیے جہیز کی رقم متعین کر کے شادی کی شرط قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ لڑکے اور اس کے گھر والوں کے سامنے لڑکی سے زیادہ اہمیت دولت کی ہے جس کی شرط کے ساتھ ہی اسے قبول کیا جا سکتا ہے اس سے اس احساس کو تقویت پہنچتی ہے کہ خدا نخواستہ لڑکی کو یہ ایسی بلا اور مصیبت ہے جس کو کوئی شخص اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی مالی لالچ اس کی پشت پر نہ ہو لڑکی کو کمتر سمجھنا یہ رسم جنسی تحقیر کی غیر انسانی پالیسی پر مبنی ہے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورت بھی آدم ہی کی سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں سراحت فرمائی ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں امتیاز کر کے لڑکی کو کمتر اور ناگوار بار سمجھنا انتہائی معیوب اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے لیکن یہ رسم لڑکے اور لڑکی میں نہ صرف ایک بین امتیاز پیدا کرتی ہے بلکہ خود والدین کے لیے بھی لڑکی کی پیدائش و بالی جان بنا دیتی ہے لڑکی کے پیدائش کے ساتھ ہی والدین اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے یہ خطرہ منڈلانے لگتا ہے کہ آنے والا داماد خدا جانے کس قیمت پر دستیاب ہوگا پھر خود لڑکی بھی جون جون سن بلوغ کو پہنچتی ہے اپنے والدین کی مصیبت اور فکر مندی سے اس میں بھی احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اس کے نہایت برے اثرات اس کی ذہنی ارتقا پر پڑتے ہیں اور اس کی شخصیت کی تعمیر جس انداز پر ہونی چاہیے نہیں ہو پاتی ظلم ناروا یہ رسم سری ظلم پر مبنی ہے اس ظلم کی بھی کوئی انتہا ہے کہ ایک شخص محض اس بنا پر اپنی حلال کمائی کسی شخص کو دینے کے لیے مجبور کر دیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو لڑکی کا باپ بنا دیا ہے لڑکی کی پیدائش سے لے کر جوانی کی حدود میں داخل ہونے تک اس کا باپ اس کی پرورش و پرداخت اور تعلیم اور تربیت میں کم محنت نہیں کرتا اور اس مدت میں خرچ بھی کم نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنی لڑکی کی شادی کرنے لگتا ہے تو نہ اس کی اس محنت کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے اور نہ لڑکی پر وہ خرچ کی کوئی پرواہ کرتا ہے بلکہ اس کی سب محنت کو نظر انداز کر کے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اتنی رقم نقد دے گا تب ہی یہ ممکن ہے کہ اس کی لڑکی سے شادی کی جائے لڑکی کے باپ کو چونکہ لڑکی کی شادی کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ لڑکے والوں کے مطالبات پورے کرے اور وہ کمائی جو صرف اس کی سلبی اولاد کا حق ہے اس ہونے والے دامات کے حوالے کر دے جس کا اس پر کوئی حق نہیں ہے یہ سریح ظلم بھی ہے اور استحصال بھی لڑکی کی پیدائش خدا تعالیٰ کی مشیت پر مبنی ہے اور اس کی سزا لڑکی کے باپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے اس لیے جہیز کے نام سے وصول کی جانے والی رقم باطل طریق سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی تعریف میں آتا ہے قرآن مجید نے واضح طور پر حکم دے چکا ہے کہ سور نساء 29 30 اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے جو شخص ظلم زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس آیت میں باطل طریق سے مال کھانے کو قرآن نے ظلم و زیادتی قرار دیا ہے اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں ضرور جہنم میں جھونک دے گا ایسی صورت میں جو لوگ اس رسم پر عمل پیرا ہیں انہیں اپنے انجام بد سے ڈرنا چاہیے اس آیت میں قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اور جن الفاظ میں جہنم کی وعید آئی ہے اسے دیکھ کر ہر وہ شخص کانپ اٹھے گا جس کے دل میں ذرا سی بھی ایمان کی رمق موجود ہو اور جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ قیامت بہرحال آ کر رہے گی اور جنت و دوزک افسانہ نہیں حقیقت ہیں ناجائز تعلقات کا ماحول اس رسم کبھی کی وجہ سے لڑکے کے والدین لڑکوں کو جوان ہونے کے بعد بھی شادی سے روکے رہتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم مکمل ہو جائے اور برسرے روزگار ہو جائیں تاکہ ان کی قیمت اور بھی بڑھ جائے ادھر نوجوان لڑکیاں بھی اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں ایسی حالت میں جوانی کا جوش جذبات کی ہیجانی کیفیت عمر کا تقاضا اور صنفی ضرورت انہیں رو کے رکھنے میں نت نئے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں پھر بگڑا ہوا ماحول ناولیں فلمی فلمیں اور فحش رسائل اس پر محمیز کا کام دیتے ہیں اس طرح یہ صورتحال مسلم نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی پاک دامنی کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے یہ صحیح ظلم ہی نہیں بلکہ مومن کے کردار کو دعو پر لگانے کا سامان ہے اور انہیں ایسے جرم کے ارتکاب پر مجبور کرنا ہے جس سے اسلام اپنے معاشرے کو ہر حال میں پاک رکھنا چاہتا ہے اور جس کے مرتکب کے لیے برسر عام سو کوڑوں کی سزا مقرر ہے ایسے ماحول میں اگر کوئی نوجوان مجبور ہو کر ایسے کسی جرم قبیح کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس, کے اس کا ذمہ دار وہ پورا معاشرہ ہوگا جو اس رسم قبیح کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کی پاکدامنی کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے نکاح کی راہ میں رکاوٹ گزشتہ صفحات میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام کی نگاہ میں نکاح کو کیا اہمیت حاصل ہے اسلام اپنے معاشرے میں مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کی استواری کے لیے نکاح کے علاوہ کسی دوسرے طریقے کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرتا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے اور اسے نگاہ اور شرمگاہ کا محافظ قرار دیا ہے اسی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو میری سنت فرمایا ہے اور سنت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے سنتیس منی بخاری مسلم تو جو میری روش سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں نکاح سے اعراض کرنے اور رسول اکرم کی سنت کی راہ میں جس کو آپ نے میری سنت کہا ہے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور اس پر عمل کی راہ دشوار بنانے والوں ہی کے لیے رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں خواہ وہ فرد ہو یا مجموعی طور پر پورا معاشرہ مسلم معاشرے میں جہیز کی رسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے لڑکے کا باپ زیادہ سے زیادہ جہیز وصول کرنے کے لالچ میں لڑکی کی شادی کو مؤخر کرتا رہتا ہے اور لڑکی کا باپ دولت کی کمی کے سبب مناسب لڑکا نہ ملنے کی وجہ سے اپنی لڑکی کی شادی کو ٹالتا رہتا ہے اس طرح یہ رسم سنت نبوی پر عمل کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس لیے اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے خود گرزانہ ماحول کی پیدائش اس رسم قبیح کے نتیجے میں ایک طرح کا خود گرزانہ معاشرہ وجود میں آتا چلا جاتا ہے اس طور پہ کہ جب لڑکی کی شادی کرنا ہوتی ہے تو بڑے بڑے منصوبوں اور سازشوں کی جال پھیلا کر زیادہ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہ رقم بالعموم لڑکی کے باپ کی معاشی قوت سے بہت زیادہ بڑی چڑی ہوتی ہے لیکن جب اسی شخص کو لڑکی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو یہ فیاضی کافور ہو جاتی ہے اور جب لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو خدا اور رسول کی دہائیاں دے دے کر انہیں متعون کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مفت میں ملنے کا وقت ہوتا ہے تو خدا اور رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو خدا اور رسول کے نام بھی استعمال کیے جاتے ہیں ذمہ داری سے فرار اسلام اپنے معاشرے میں عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے دوش کر دیتا ہے اور بیوی کی معاشی کفالت کا ذمہ دار شوہر کو بناتا ہے لیکن جہیز کی اس رسم پر عمل کرنے والے لوگ ہونے والی بیوی تو دور رہی اس کے باپ تک کی جیب پر ڈاکر ڈال دیتے ہیں جس پر ان کا نہ تو کوئی قانونی حق ہوتا ہے اور نہ اخلاقی و دینی اتنا ہی نہیں کسی لڑکی کے بیوی بن جانے سے پہلے کی کمائی اور بیوی بننے کے بعد کی کمائی اگر وہ ملازم ہے یا کسی کاروبار میں سرمایہ لگا چکی ہے پر بھی کلی طور پر قابض ہو جاتے ہیں جبکہ عورت کی کمائی یا اس کی پس انداز رقم پر شوہر کو تصرف کرنے کا قانونی اخلاقی یا دین اعتبار سے کوئی حق نہیں پہنچتا جو لوگ اس رسم قبیح میں مبتلا نہیں ہیں اس معاملے میں ان کا دامن بھی پاک نہیں رہتا مسلمان شوہروں کو بیوی کے بارے میں اپنے فرائض یاد رکھنی چاہیے کیونکہ اس معاملے میں بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی ناجائز انتفاع کا ماحول جہیز کی اس رسم پر عمل کرنے والے لڑکی کے باپ کے تو ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں خود لڑکی کے باپ کو بھی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ دولت فراہم کرنے کی فکر ہو جاتی ہے جائز راستوں سے تو اتنی کمائی ہوتی نہیں اس لیے لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے کہ لڑکی کے لیے اچھا شوہر حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ حاصل کر لے اور اس کے لیے اسے ایسے چور دروازے استعمال کرنے پڑتے ہیں جو سب کے سب حقیقت میں گناہ کے راستے ہیں اس طرح ایک جرم لا تعداد سماجی جرائم کے دروازے کھول دیتا ہے اور مومن کے کردار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے حرام خوری لوگوں کی عادت ثانیہ بن جاتی ہیں یہ عادت اگر ایک بار پڑ جاتی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا غیر متوازن معاشرے کی تشکیل جہیز کی رسم کے سبب ملت اسلامیہ میں ایک طرح کا غیر متوازن معاشرہ تشکیل پا رہا ہے کم سے کم جہیز دینے کی فکر میں لوگ اپنے سے کم تر معاشی اور سماجی درجے کے گھرانوں میں اپنی لڑکیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں لیکن انہی گھرانوں کو جب اپنے لڑکوں کی شادیاں کرنا ہوتی ہیں تو اپنے سے بہتر معاشی اور سماجی درجے کے خاندانوں کا رخ کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کمتر گھروں میں جانے والی لڑکیاں خواہ شادی کے اس رشتے کو قانونی طور پر تسلیم کر کے اس کو نبھاتی ہیں مگر ذہنی آسودگی اور قلبی سکون کی دولت سے زندگی بھر محروم ہی رہتی ہیں اور اپنی بھاوجوں کی قسمتوں پر رشک ہی نہیں بلکہ ان پر حسد بھی کرنے لگتی ہیں پھر کمتر درجے کی گھرانے کا شوہر بھی ذہنی جذباتی اور فکری یکسوئی سے محروم رہتا ہے اور بیوی کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اس طرح ظاہری یکجہتی کے باوجود وزیر زمین شکر شکر رنجی کو سر نکالنے کا موقع مل جاتا ہے اور ایک طرح کے نا آسودہ معاشرے کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں گناہ جہیز کی اس رسم کے حامی لوگ فکری طور پر بھی بڑے چالاک واقع ہوئے ہیں انہوں نے غیر مسلموں سے مستغار لی گئی اس رسم کو جواز کا فتویٰ دینے کے لیے ایک عذر بھی گھڑ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اسلامی شریعت نے وراثت میں لڑکی کا حصہ بھی متقین کیا ہے لیکن مسلم معاشرے میں لڑکی کے اس حق کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور وراثت کو لڑکی ہی اور وراثت کو لڑکی ہی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اس لیے کے نام سے اس رقم کی وصولی دراصل باپ کی میں سے لڑکی کا حق وصول کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ لوگ یہ شرعی مغالطہ دیتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں وراثت کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ لڑکے کا باپ کب لڑکی کے باپ کی کل املاک کا تخمینہ لگاتا ہے اور کب کسی قاضی یا مفتی سے لڑکی کا حصہ معلوم کرتا ہے اور کب ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے جہیز میں اتنی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں جتنا کہ باپ کی جائیداد میں لڑکی کا حصہ ہوتا ہے یہ سراسر ایک طرح کی بٹائی اور اسلامی شریعت کے ساتھ مذاق ہے خدا اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق بخشے اسلامی شریعت سے بغاوت گزشتہ صفحات میں اس امر پر روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ نکاح کے لیے مہر کی کتنی اہمیت ہے یہ بحث بھی گزر چکی ہے کہ اگر شوہر مہار ادا کرنے سے قبل ہی فوت ہو جائے تو عورت کا حق ہوگا کہ ترکے میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کسی حال میں بھی عورت کے استحصال کو برداشت نہیں کرتا اسلامی شریعت کی اس بنیادی اصول کی موجودگی میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم عورت کے حقوق کو نظر انداز کر کے محض مرد کے فائدے کی بات سوچیں اس طرح کی جسارت دراصل اسلامی شریعت سے بغاوت کے مترادف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا مہر اگر چند سو ہوگا تو لڑکی کی قیمت کم سے کم دس ہزار سے لے کر لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے لڑکی کا مہر اند الطلب ہوتا ہے جو کبھی ادا نہیں کیا جاتا لیکن لڑکی کی قیمت کو نقد وصول کیا جاتا ہے بلکہ بارات کی روانگی سے قبل ہی وصول کیا جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے لوگ نکاح جیسے نازک معاملے میں بھی خدا کی شریعت سے بغاوت کرنے کی جسارت اس طرح کر رہے ہیں گویا خدا نے اس معاملے میں کوئی ضابطہ ہی انہیں نہیں دیا غور کیجئے نکاح کی شرط مہر شرعی کے بجائے جہیز کی رقم پر قرار پائے کیا یہ دین کے ساتھ مجرمانہ تمسکر نہیں ہے کیا یہی وہ نکاح ہے جسے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے